یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے نالی پر آئے ایک چیونٹی بولی اے چیونٹیو اپنے گھروں میں چلی جاؤ تمہیں کچل نہ ڈالیں سلمان اور ان کے لشکر بے خبری میں